بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور اس پڑھائی کے سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اختتام تبدیل فرمائیں معمشور اور فتنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائیں خیر و عافیت والا معاملہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں ان دعا میں یاد رکھیے گا خود ان شاء اللہ یاد رکھیے چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ ساتھ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا علی رب یسر لنا ولا تعسر لنا وتمم لنا بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا علی رب یسر لنا ولا تعسر لنا وتمم مشكلات هذا الكتاب يا عليم يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ذا الجلال والإكرام ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ والا معاملہ باقی ان شاء اللہ مزید جی، بنے جائیں السلام علیکم